پھر آیت کے اندر بھی ربط آیت کے اندر بھی کنیکشن ایک آیت سب کو پتا ہے وہ آیت کون سی آیت ہے آیت الکرسی کبھی غور کیے کہ کیا کنیکشن ہے ایک آیت ہے یہ ایک پوری آیت اس کے اندر کنیکشن کیا کہا اللہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے سب کو سنبھالے ہوئے ہیں سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے کیئر کر رہا ہے سب کی اور لاسٹ جو پارٹ ہے آیت کا وہ اس سے کنیکٹڈ ہے کیا ہے وہ بہو ولالی العظیم وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے علی ہے عظیم ہے کیوں کہا گیا علی عظیم یہ صفت کیوں لائی گئی یہاں پر الحی القیوم ہمیشہ زندہ سنبھالے پہ دیکھ بھال کر رہا ہے قیوم جو ورڈ ہے نا کہ سیگا جو ہے وہ مبالغے کا ہے فعول کے وزن پہ بہت بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے والا سب کو سنبھالنے والا جو بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سنبھالنے والا تو وہ میری خدمت میں لگا ہے نہ اس بلا کچھ غلط دے سکتا ہے اس کے بارے میں کہ میرے خدمت میں لگا ہوا ہے اس لیے آخر میں کیا کہا العلی العظیم العالی العظیم اگر وہ سنبھال رہا ہے تو اس کی جو عظمت ہے اس میں کمی نہیں آتی وہ تو علی اور عظیم ہے العلی العظیم بہت بلند ہے بہت بڑا ہے وہ اس کی عظمت میں کمی نہیں آتی اگر وہ دیکھ بھال بھی کر رہا ہے تو اور اور ایک چیز یہ بھی ہوا کے ساتھ آئی ہوئی صفت صرف تو یہ لنک نظر آ رہا ہوگا تو دونوں صفت ہوا سے آئی ہوئی اور اس کا لنک آپ نے دیکھ لیا سبحان اللہ اوکے دوسرا پارٹ لا ولا نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے نہ ہی وہ اونگ جو نیند کے پہلے کیا ہوتا ہے جو حالت ہوتی ہے اس کو اونگ کہتے ہیں نا اس کے بعد انسان سو جاتا ہے تو اس کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اس کا تعلق یہاں پر دیکھیں ولا یا افزوا اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اگتا ہے تھکنے سے متعلق ہے تھکتا بھی نہیں ہے وہ تو تھکاوٹ جب آتی ہے انسان کو تو کیا ہوتا ہے نیند آ جاتی ہے اونگ آ جاتی ہے تھکاوٹ اور نیند یعنی سونے کا نیند کا اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے تھکاوٹ ہوگی تو نیند آ جائے گی اونگ آ جائے گی پھر آگے لہو ما فس سماوات و ما فل اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں اس کا کنیکشن دیکھیں یہاں کرسی یوہ سماوات و اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے تو اس میں دیکھیں یہاں پر بھی معافی سماواتی و ما لڑ زمین اور آسمان کی ملکیت اور یہاں پر کیا ہے زمین اور آسمان کے بارے میں سماواتی والا اور اس کی جو کرسی کی وسعت ہے اس نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا تو زمین اور آسمان کی بات ہاں آسمان اور زمین کی بات ابھی دیکھیں میں جب بات کی تو میں کبھی کبھی زمین آسمان بولتی ہوں کبھی آسمان زمین بولتی ہوں لیکن یہ غلطی ہے میری میں کچھ سوچتی نہیں ہوں سمجھتی نہیں اور ہم جو انسان ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کبھی بولتے دن رات کبھی رات دن بولتے ہیں بغیر سمجھے لیکن اللہ جو بھی ورڈ یوز کرتا ہے جو بھی سیکوینس یوز کرتا ہے اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے سبحان اللہ جو اب ہم نے تھوڑے ٹائم پہلے دیکھے تو یہاں پر سماواتی اور الرد یعنی آسمان کی بات اور زمین کی بات یہاں پر بھی آسمان کی بات اور زمین کی بات تو اس میں لنک نظر آ رہا ہوگا آپ کو پھر اس میں دیکھیں منگل کون ہے وہ جو شفات کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے اس کا لنک یہاں پر ولا یو ہی من علمه الا اللہ شاء اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو دونوں میں دیکھے استشنا یہاں پر بھی اللہ استشنا یعنی اللہ کے عزت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اجازت ہو اللہ کی مگر ہاں اور یہاں پر سوائے جو اللہ چاہے تو یہاں اللہ بھی ازنی اللہ بھی ماشا تو اس میں بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ ہاں۔ پھر بیچ میں ایک آ گئی بات یا عالم ما بین وما خلفہ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں بیچ میں ہی ہاں۔ یہ چار یہاں پر یہ دوسرے چار بیچ میں ہی کیا کہا گیا جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے سب کو کون جان رہا ہے وہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے پیچھو بیچ سبحان اللہ تو ترتیب دیکھیں اگر غور کریں گے تو بہت سارے اندر ترتیبیں ہیں بہرحال ایک بات آپ سے کہوں گی کہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ حکمتیں ہو اس کے اندر یہ جو میں ساری چیزیں بتا رہی ہوں وہ میری اپنی کوئی بھی بات نہیں ہے میں نے جو بھی دوسروں سے سنا دوسروں سے سیکھا وہ آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں میری اپنی کوئی بات نہیں اس کے اندر اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اور بھی کئی حکمتیں ہوگی اللہ کی اور بھی اس میں کوئی اور ریسرچ کرے گا اور اور بھی کئی چیزیں آگے لائے گا ضروری نہیں کہ یہی بات ہو اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو بس علماؤں نے جتنی بھی محنت کی تو انہوں نے یہ ہمارے سامنے یہ باتیں لا کے رکھ دی اللہ سارے سارے جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اس کے اندر سب کو بہت بڑا اجر دیں اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دیں علم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی حکمت عطا کریں آمین یا رب العالمین کئی ایک باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی لیکن آپ وقت اتنا کم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ فیوچر میں اگر موقع ملے تو ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر ہم یہاں پر اب اسٹاپ کر لیتے ہیں سبحانک اللہ مبی ہم دیکھا نشد اللہ علانتا نستا غفیرو کا بنتو بلیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ